ونعوذ ونعوذ بالله بالله من من شرور شرور أنفسنا أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا بناؤ بلادی عمالہ محمد بناؤ ملان شروع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 من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بنك ونحشره يوم القيامة آما قال ربي لما أشرتني آما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى والعصر خسر آمنوا وعملوا الصالحات بالحق بالصبر وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آپ حضرات کے سامنے میں نے چار آیتیں پڑھی سب سے پہلے میں کوشش کروں کہ اس کا ترجمہ کر دوں پہلے بعد مرتبہ مضمون لمبا ہو کر اس کا ترجمہ رہ جاتا ہے اللہ جلال منا وال پہلی کریمہ کے بھلے آدمی کو دنیا میں کیا دیں گے اور آخرت میں کیا دیں گے اس کو بیان فرمایا دوسری آیت کے اندر بھلے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کیا برے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کیا کریں گے اس کو دوسری آئے کے میں بیان فرمایا اور تیسری جو بیان فرمائی ہے کے اندر تو یہ بتا دیا کہ سارے انسان جو ہے وہ نقصان میں اور گھاٹے اور ٹوٹے میں سوائے ان کے کہ جن کے اندر چار باتیں ہوں ایک تو ایمان ہو ایک آم والے ساریہ ہو اور ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرتے ہوں ایمان اور آم والے سارحا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں اگر کوئی پھسلنے لگے مادی لائن میں یا روحانی لائن میں تو اس کو وہ جمانے والے ہو ہم پھسلے تو دوسرا ہمیں پکڑ لے وہ پھسلے تو ہم اس کو پکڑ لیں لگے اور چوتھی آئے تھی میری ماں اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یہ زبان کی دعوت ہوئی وہ آمیرا صالحہ اور عمل عمو اچھا کرے یہ عمل ہوا زبان سے بھی کہنا عمل بھی کرنا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھنا وقال ان نئی نسل میں تو میں ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ نہیں کہ میں بہت اچھی طرح بات سمجھا سکتا ہوں اور میری زندگی بھی بہت اچھی ہے لہذا میں کچھ بن گیا یہ چیز اس کے ذہن میں نہ آئے بلکہ یہ کہ میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں میرے محترم دوستوں پہلی آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عملا صالحا من ذکرین او انسا وہو مؤمن کوئی بھی آدمی ہو مرد ہو یا عورت ہو جس کے اندر دو باتیں ہوں ایک تو اس کے آماد اچھے ہوں اور دوسرے وہ ایمان والا ہو اگر یہ دو باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی خوشگوار ہم بنائیں گے طیبہ دنیا کی زندگی سے ہم خوشگوار بنائیں گے اور اس کو پھر ہم آخرت کے اندر بدلا دیں گے ان کے اعمال کا بہت ہی بڑھیا بدلا ذہن کے اندر بہت جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نظروں کے سامنے ہے اور آخرت کا بار بار جب تک تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ ذہن میں نہیں آتی اس سے بھول ہو جاتی ہے آدمی اس سے غافل ہو جاتا ہے اس لیے بار بار آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے زندگی جو مرنے کے بعد والی ہے بڑی لمبی زندگی ہے ایسی کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی دنیا کی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی چاہے کتنی لمبی عمر ہو کہ ایک دن دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ختم ہونے والی ہے ہی دنیا میں لائن کا اونچا میں اونچا آدمی ہو اور کتنا ہی دینی لائن کا روحانی لائن کا اونچے میں اونچا آدمی ہو لیکن دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ختم ہونے کے لیے ہے کہ کمی کبھی بھی کبھی ختم ہوگی لیکن اس کے بعد موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ مرنے والے کو تو معلوم ہوتی ہے تو زندوں کو معلوم نہیں ہوتی مرنے والا اگر ایمان اور اعمال والا ہے تو مرنے کے وقت سے ہی اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں فرشتے اسے تسلیاں دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو گھبرا مت جو چھوٹ گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تھوڑا سا تھا اور آگے کیا ہوگا اس سے تو گھبرانا مت اور جو جنت کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تو جنت کی خوشخبری لے لے اور ہم تیرے ساتھی ہیں ہم تیرے ساتھی ہیں دنیا میں تو تجھے دکھائی نہیں دیتے اب تجھے ہم دکھائی دے رہے ہیں بہت ان سے تسلی دیں گے مرنے کے وقت میں فرشتے منا میرا سارے ہم وہ بہو ایمان اور عمل سارے یہ دو چیزیں اس سے آخرت بھی بنے گی اس سے دنیا بھی بنے گی ایمان جو ہے اس کی سات لائنیں ہیں اور امان جو ہے اس کی چار لائنیں اگر یہ سات لائنیں اور یہ چار لائنیں بنانی ہے تو دعوت کی فضا کے اندر یہ ساتوں لائنیں بھی بنیں گی اور وہ چار لائنیں بھی بنیں گی اور اگر دعوت کی فضا نہیں تو پھر وہ آئے کہ کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ومن عن فإن له میری نصیحت سے جس نے منہ پھیر لیا اور منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی ہم تنگ بنا دیں گے میں شن تن کا یعنی دنیا کی زندگی اس سے تنگ ہو جائے گی میں نہ شروع ہوں یوم مل قیامت عام اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے بکد کن سا اللہ پاک میرے کو اندھا کا کو بنایا میں تو آزاری کا تب کا یا تو نا سنسی بکزاری کا لیا تیرے سامنے میری باتیں آتی تھی تو نے اس پر دھیان نہیں دیا اب تیرے اوپر بھی تیری بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا تو اب ہمیں سمجھنا ہے وہ سات لائنیں ایمان کی اور چار لائنیں آمان کی کیا کیا ہیں ان سب کی ذہن میں بیٹھ جائیں ایمان کی جو سات لائنیں میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان کر کے پیش کر سکوں سات نے ایمان کی آمن تو ملا ہے وہ ملائکت ہی وہ قطب ہی رسول ہی بن نوم آخر بل قدر خیری و تعالیٰ بنبا سے بادل مو یہ سات بھی ایمان کی اللہ پر فرشتوں پر ایمان کا لانت آسمانی کتابوں پر رسولوں پر قیامت کے دن پر اور تقبیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قیامت کا دن بتا دیا یعنی دوبارہ اسے یاد دلا دیا بل باسے بادل مور یہ سات لائنیں ایمان کی اور چار ہیں امال کی ایک لائن امال کی تو ہے عبادات جس میں نماز روزہ زکات اور حج نماز تو سدا بہار ہے اور روزہ رمضان شریف کے مہینے میں ہے اور زکات مالدار اوپر پر ہے سال پورا ہو جائے تو انہیں ادا کر دینی چاہیے اور ہم جو ہے وہ بھی جن کے اندر استطاعت ہے ان پر ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ایک تو عبادات کی لائن ہے اور ایک ہے لائن معاشرت یعنی رہن سہن یعنی گھریلو زندگی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور ایسے معاملات عبادات معاشرت اور معاملات یعنی لین دین اور کاروباری زندگی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور ایک ہے اخلاق اخلاقی معیار جو ہے یہ اونچا ہو اور اخلاق کا مرتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا اس طرح اخلاق کا برتنا ہو اور اخلاق کا برتنا ہر ایک کے ساتھ ہوگا اپنوں کے ساتھ بھی ان کی رہتی جن سے میل ملاپ ہے ان سے بھی اخلاق برتنا اور جن سے گٹھ جوڑ نہیں ہے ان سے بھی اخلاق برتنا اخلاق ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی قریب آتا ہے اور جب آدمی قریب آ گئے تو اسے اللہ سے جوڑ دیا جائے اور جتنا وہ اللہ سے جڑتا رہے گا اور کام کرتا رہے گا اور اس کو اللہ پاک جتنا ثواب دیں گے وہ سارا ثواب اکٹھا کر کے اس اخلاق برتنے والے کو ملے گا یہ چار لائنیں امان کی ہوئی اور سات لائنیں ایمان کی ہوئی اور یہ ساری لائنیں دعوت کی فضا کے اندر بنے گی لیکن ساری لائنوں کو قابو میں پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلمہ کلمے والا یقین ہو اور نماز طاقتور ہو کلمے کے ذریعے اپنے دل کے یقین کا بنانا اور نماز کے ذریعے بندن کے تیار ہونے والے اعمال کا صحیح تیار کرنا اور نماز طاقتور بنیں گی تو امر صحیح بنے گی نماز کو طاقتور بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے ایک کام تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا اس کا نام ہے علم اور دوسرے ہے کہ نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان ہو نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان ہو جب نماز پڑھیں تو دھیان اللہ کی طرف ہو نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے ایک طرف اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی اور اللہ پاک کے سامنے گر گرا گر گرا کر دعائیں مانگنی ہوں گی جب ان باتوں میں لگے گا تو اللہ کی ذات کی امید ہے کہ نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان جمے گا اور نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگا تو کہیں سے کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے گا اللہ رسول متا ہی باتوں کے اندر اسے نظر آ جائے گا یہ تین باتوں کے ذریعے یہ تین باتوں کے ذریعے انسان کا اللہ پاک سے تعلق ہوگا وہ اللہ پاک کے جو کرتا دھرتا ہے وہ اللہ پاک کے جو قادر مطلق ہے وہ اللہ پاک کے جس کے خزانے لامحدود اور بے شمار ہیں وہ اللہ پاک کے جس کا علم لامحدود اور بے شمار ہے پچھلا سارا زمانہ اللہ کے علم میں اگلا سارا زمانہ اللہ کے علم میں موجود زمانہ اللہ کے علم میں اوپر کے سارا نظام اللہ کے علم میں نیچے کا سارا نظام اللہ کے علم میں اور درمیان والا جو ہے یہ بھی اللہ کے علم میں اللہ کے علم سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں بڑے قادر مطلب ہیں بڑے علم والے ہیں بڑے خزانوں والے ہیں نعمتوں کے خزانے بھی ان کے پاس بے شمار تکلیفوں کے خزانے بھی ان کے پاس بے شمار اتنا بڑا اللہ حمایت میں اگر آ گیا تو میرا پار ہے لیکن اس نے ہم لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ جیسے تم تعلق جماؤ گے جو مخلوق ہے اس کے ساتھ تعلق بھی صحیح بنا دو اس لیے کہ الخلق کو ریال اللہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبا ہے ان کو جو نفع پہنچائے گا تو اللہ اس کے بھی اتنا ہی رحم کرے گا تو مخلوق کے اندر سارے انسان آ گئے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اور جانور بھی آ گئے اس بنا پر ان کے ساتھ نفع پہنچانے کا اگر ہم کام کریں گے تو اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کا کام کریں گے مخلوق کے ساتھ نفع پہنچانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس مخلوق کا جو حق اللہ نے انسان پر مقرر کیا وہ حق ادا کرے اس کا نام ہے امن اور انصاف اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے اس کا نام احسان اور اخلاق ان کے ساتھ ہمدردی کریں ایک تو حق ہے وہ ادا کرنا اور ایک ان کے ساتھ بھلائی کرنا ان اللہ یا بل احسان اللہ عدل کا بھی حکم کرتے ہیں احسان کا بھی حکم کرتے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ بھی ہو اور احسان اور اخلاق کا بھی معاملہ ہو تو یہ آدمی ایک طرف مرے گا محبوب خدا اور دوسری طرف بنے گا محبوب خلق خدا اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب ان کی عبادت طاقت پر بنا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے اور انسان خوش ہوتے ہیں جب ان کو دیا جائے انسان خوش ہوتا ہے جب اس کو دیا جائے تو ہمیں عبادت کو طاقتور بنا کر ایک ہاتھ پھیلانا ہوگا اللہ کی طرف لینے کے لیے اور اپنے اخلاق کو طاقتور بنا کر دوسرا ہاتھ پھیلانا ہوگا بندوں کی طرف دینے کے لیے ایک طرف اللہ سے لے اور دوسری طرف بندوں کو دے اللہ سے لے کر محبوب خدا بن اور بندوں کو دے کر محبوب خلق خدا بن لیکن یہ ساری باتیں کام آنے والی اس وقت بنے گی جب نیت کے اندر اخلاص ہو یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو دنیا کی اگر اس کے اندر غرض آ گئی تو پھر وہ امن قابل قبول نہیں رہتا اور اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دین کا کام کرے تو اپنی دنیا قربان کر دیا کرے اور اگر دین کا کام کر کے اس کے ساتھ دنیا اغراض چھپی ہوئی ہو تبھی دھیمے دھیمے وہ اخلاص جو ہے آدمی کے اندر سے نکلتا جانا جاتا ہے اس سے دنیا قربان کر کے دین کا کام کرے اس لیے سان لگانا جماعت میں بغیر قربانی کے لیے ہوتا چار مہینے لگائے چلہ لگائے تین دن لگائے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے لگائے روزانہ کے آٹھ گھنٹے لگائے گھر کے اندر تعلیم کرے مسجد کے اندر تعلیم کرے دو بس کرے یہ ساری چیزیں بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہ مجمع جو بیٹھا اس کے اندر نہ معلوم کتنے اسلام کی قربانیاں دینے والے ہوں گے دو کام کرنے ہیں دعوت میں ایک تو اپنے مکان پر رہتے ہوئے کام کرنا اور دوسرے باہر نکل کر کام کرنا باہر نکل کر کام کرنے کے لیے تو پورا عالم ہے اور مکان پر جو کام کرنا ہے اس کے اندر بھی ایسے طریقے پر کام کرنا ہے کہ مکان کے سارے لوگ اس کام کی طرف لگ جائیں اس انداز سے کام کرنا ہے یہاں تک کہ جو مسجد اور جماعتیں بنتی ہیں تو مجید وال جماعتیں بھی ایسے انداز سے بعض مرتبہ کام کرتی ہے کہ ایک ایک مسجد کی جماعت جو ہے سال سال بھر کیا آدمی تیار کر کے دیتی ہے ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں یہاں میں بتائی جاتی یہاں پر باہر بھیجنے کے لیے شرطیں چار مہینہ دیا ہوا ہو مخالی کام کرتا ہو وہاں پر جا کے اور کوئی چیز نہ چلاوے وغیرہ اگر وہ شرطیں پوری کسی کی نہیں ہوتی تو اس کو منع کر دیتے کہ بھائی اس کو ابھی نہیں تو وہ روتا ہے سدا تو بڑھتا ہے اہلا میں قبول نہیں کیا گیا تو اس بنا پر میرے محترم دوستوں مقامی کام بھی اور باہر کی نقل و حرکت بھی یہ ساری چیز کے اندر اخلاص آ کر طاقتور بنے اس کے لیے دنیا قربان کر کے یہ کام ہوگا اور دنیا جتنی قربان کرے گا اتنی اس کا دین بنے گا اور دین جتنا بنے گا اتنے اللہ اس سے راضی ہوں گے لیکن میرے محترم دوستوں مرنے کے بعد والی زندگی کا آدمی اگر فکر کرے تو دنیا کا قربان کرنا اس کے لیے آسان ہوگا موت کے بعد والی زندگی پورے عالم کے اندر اس کی عام طور سے فضا نہیں ہے دنیا کے اندر کروڑ ہر کروڑ انسان ایسے ہیں کہ جن کے سامنے مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے وہ ہے ہی نہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں میں سچ کہتا ہوں یہ جماعت ساساں گھر کی پیدل جاتی ہے ان کو ایسوں سے بہت ملاقات ہوتی ہے پر جانتے ہی کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے تو جنہوں نے سنا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں میرا

اور جب کی گئی کہ جب ہم مر گئے اور ہم مٹی بن گئے اور ہماری ہڈیاں بن گئی کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ہمارے باپ دادا ان کی قبروں کے اندر تم کی ہڈیاں بھی دی گئی کیا وہ بھی زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نے بھی کہ اچھی طرح پہلے گزر چکے جتنے لوگ میں آئیں گے سارے کے سارے اس مدت مقررہ کے وقت جمع ہوں گے قیامت کے دن اور ان کا حساب ہوگا میرے محترم دوستو یہ اسی بنا پر اللہ جلال و منع مناواروہ نے تین باتیں عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھائی منقون دلیل اللہ رسول نے تو اور انجیل میں کیا کیا ہے یہ بھی بتایا تاکہ یہود و رسارا جو ہیں ان کی کتابوں والی بات بھی ان کے سامنے آوے تاکہ وہ اس کا انکار نہ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلیلیں بھی اللہ رسول نے ہم کو بتائی نبوت اس لیے کہ چھٹی نبوت کے میں آدمی کر سکتا ہے اس کی کیا گارنٹی کی یہ نبی سچائی ہے اس کے لیے انبیاء کہ رام رحو سلامت السلام کو پاک نے معجزے دیے اور معجزہ ایسا دیا کہ جو زمانے کے اعتبار سے فٹ بیٹھتا تھا علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو حضرت علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جادو جادوگر زیر ہو گئے اور انہوں نے تسلیم کر دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے حضرت مثال السلام جادوگر نہیں ہے اس لیے وہ سجدے میں پڑ گئے آمنا رب رب العالمین موسا ہارون ہم رب العالمین پر ایمان لیا حضرت موسا حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے اتنا غصہ آیا فرون کو کہ میری طرف سے تم کو کھڑا کیا تھا اور تم میرے ہی خلاف ہو گئے میری طرف سے تم کو کھڑا کیا تھا اور تم نے میرے ہی خلاف بات شروع کر دی بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا من نکم اجمائین میں تمہیں تمہیں اچھی طرح سے خبر دوں گا تمہاری لیکن یہ تو جم کر انہوں نے بات کہی واقعی کے اندر یہ دھوکہ دینے والے دھوکہ نہیں دے سکتے جو بات نبیوں کی تو جادو زیر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تباوت ڈاکٹری کا زور تھا تو ان کو ایسا معجزہ ملا کہ تباوت اور ڈاکٹری زیر ہو گئی جان اندھو کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا مردے کا زندہ کرنا اور جتنی بھی بیماریاں کی دعا سے ٹھیک ہو جانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجودہ اللہ پاک نے دیا اور وہ سارے زیر ہو گئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پورے عالم کے نبی معجزات ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے دیے کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے اور جو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں اس انداز کے کام کرنے پر جیسی غیبی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی وہ غیبی مدد قیامت تک آتی رہی اسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہوئی اس لیے جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے تشریف لے کر اور آپ کی وفات ہوئی تو جو آپ کے زمانے کی غیر مدد آتی تھی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی بدر کے اندر آسمانی مدد کا آنا اور بدر کے اندر بے ایمانوں پر آسمانی پکڑ کا آنا لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آگے کے ان لوگوں کے ساتھ آسمانی مدد ہے اور جب آسمانی مدد آتی ہے تو جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں اہل باطن ان کی تین قسمیں بن جاتی ہیں ایک قسم تو ہدایت پر آ جاتی ہے ایک قسم سر نیچا کر دیتی ہے اور ایک قسم ہر گرمی پر آ جاتی ہے اور مقابلے پر آ جاتی ہے جب وہ مقابلے پر آ جاتی ہے جو قسم تو پھر اللہ پاک اس کی غیبی پکڑ کرتے ہیں اور یہ جو غیبی مدد دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اور دعوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ جو غیبی مدد آتی ہے یہ مدد نبیوں کے زمانے میں ختم نہیں ہو گئی بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی خیری مدد آئی حضرت صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں بھی غیر مدد آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس انداز کی غیر مددیں آئیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عما نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غیر مددوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت میں کندھے کے اوپر چل جاتے تھے وہ اچھے اور آپ انہیں حسالا کرتے تھے اور نے اپنی غیر مدد کو دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک آپ نے ان کے منہ میں ڈالی حضرت حسن کے حضرت حسین اور وہ چوستے چوستے سو گئے چست چڑکھے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا لیکن بات کے اندر جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی حیرت میں ڈالنے والی غیر مددیں آئیں خلاصہ راشدین کا دور جب گزر چکا اور اس کے بعد والے دور آئے تو اس کے اندر بھی اللہ کی غیبی مدد آئی اور یہ اللہ کی غیبی مدد ہر زمانے میں برابر آتی لیکن کب آئی غیر مدد جب دین کا کام کیا جائے دین کا کام کیا جائے تو اللہ کی غیر مدد آتی ہے دین کے کام کرنے میں دوبارہ میں آپ کو یاد دلا دوں دعوت کی فضا بنا کر سات لائن کا یقین بنایا جائے چار لائن کے عمل بنایا جائے اور یہ سارا کا سارا دعوت کی فضا کا ڈر بنے گا حسن سفیان ابن سفیان اور ان کے دو ساتھی یہ لوگ حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے چلے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو دعوت کا کام کیا تھا اس کے اندر تین باتیں تھیں ایک طرف تو دعوت تھی ایک طرف تعلیم تھی اور ایک طرف تزکیہ یعنی دلوں کے اندر کی صفائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں دعا مانگی تھی کیا آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة کتاب حکمت أنت العزيز الحكيم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بارے میں جو بات کہی تو آخر میں یہ کہا کہ اللہ ایسا رسول بھیج دے جو تین کام کرے ایک طرف دعوت کا ایک طرف تعلیم کا ایک طرف تذکیے کا کیونکہ دعوت کا جب کام ہوگا تو دل کے اندر ایمان آئے گا اور ایمان آئے گا اور اللہ کی طاقت کا یقین آئے گا اور دل و دماغ میں بات بیٹھے گی کہ کرتا دھرتا اللہ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے اللہ ہماری حمایت میں ہو جائے یہ بغیر اللہ کی بات مانے نہیں ہوگا اور اللہ کی بات ماننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اللہ وہ نبی تعلیم کا بھی کام کرے دعوت کے ذریعے ایمان بنا تعلیم کے ذریعے اس کا عمل بنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے اندر کی صفائی بھی ہونی چاہیے اگر اگر اندر کی صفائی نہ ہوئی اور اندر حب جاہ حب مال دنیا طلبی خود غرضی تکبر حسد یہ چیزیں اگر اندر ہیں تو چیئے کرائے کے اوپر پانی پھر جائے گا تو اس لیے ان کا تزکیہ بھی ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام کی دعوت تعلیم اور تذکیہ اور یہ جو آپ کی جہاد کی طرف بھیجی جاتی تھی جہاد کے لیے جو جماعت جاتی تھی اس کا مقصد بھی دعوت ہی تھا لڑائی لڑائی نہیں تھی تو دعوت ہی تھا لیکن دعوت دینے کے لیے خزاں بنانی پڑتی ہے آپ مکہ مکرمہ میں دعوت دینے کے لیے تیرہ سال تک برابر گئے لیکن ان لوگوں نے بہت ہی بے تک باتیں کہی آپ کو جب نبوت ملی اور آپ نے دعوت دینا شروع کر دیا تو سب سے پہلے آپ نے کلمے کی دعوت دی اور جس نے آپ کی دعوت پر کلمہ پڑا اس نے بھی کلمے کی دعوت دی لا الہ الا اللہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے کلمے کی زور سے اچھی طرح سے دعوت دی لیکن وہ لوگ اس کا پورا انکار کرنے والے تھے وہ لوگ نہ معلوم کتنے دیوتاؤں کے ماننے والے تھے انہوں نے پورا مقابلہ کیا پھر آسمان سے قرآن اترا مکہ مکرمہ کے اندر جو قرآن اترا اس میں اکثر و بیشتر تین قسم کی باتیں اتری ایک تو پچھلے نبیوں کے واقعات ان کی بات کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد بات کے نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی پکڑ بات کے نہ ماننے والے طاقت والی بھی تھے مان والی بھی تھے تعداد بھی زیادہ تھی لیکن آسمانی پکڑ کے وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے بات کے ماننے والے عام طور سے غریب بھی تھے کمزور بھی تھے اور تعداد بھی ان کی کم تھی لیکن آسمانی مدد آئی اور وہ کامیاب ہوئے یہ سارے واقعات پچھلے بتائے اللہ پاک نے زیادہ تر مکہ مکرمہ والی آیتوں میں اور سورتوں کے اندر اور دوسری بات بتائی مرنے کے بعد والی زندگی قیامت کا آنا دو مرتبہ سور کا پھونکا جانا پہلے سور سے ساری زمین کا تباہ اور برباد ہو جانا سارے پہاڑوں کا ٹوٹ جانا سناٹا ہو جانا اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کا جناتوں کا جانوروں کا سب کا ایک دم سے زندہ ہو جانا اور پھر حساب اللہ پاک خود لیں گے امتحان اللہ پاک قیامت کے دن خود لیں گے دنیا کے اندر جو اللہ پاک امتحان لیتے ہیں وہ دو طرح کا نعمتیں دے کر اور تکلیفیں دے کر قبر کے اندر جو امتحان لیا جائے گا وہ تین طرح کا جو منکر نکیل لیں گے اور تین باتیں پوچھیں گے تیرا رب کون تیرا دین کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے چہرے اندر دکھا کر جس نے دنیا کے دو امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو امید ہے اللہ کی ذات وہ قبر کے تینوں امتحانوں کے اندر وہ کامیابی حاصل کر دے مجھے اس پر ایک قصہ یاد آیا ایک مرتبہ چند ڈاکٹروں کو لے کر ہماری دو چھتی پر ہم بیٹھے اور ڈاکٹر لوگ ملنے آئے تھے تو ہم ان سے باتیں شروع کر دی اور مرنے کے بعد بڑی زندگی دوبارہ زندہ ہونا اور قبر کے اندر اللہ کی رحمت کا آنا قبر کے اندر اللہ کے عذاب کا آنا یہ ساری باتیں ہم نے بیان کرنی شروع کی تو ایک ڈاکٹر صاحب اس میں سے بولے کہ مر صاحب یہ بات بالکل لگتی نہیں سمجھ میں آتی نہیں میں نے کہا کیوں اسی لیے نا کہ قبرستان میں تم جا کے دیکھتے ہو تو نہ تمہیں آزاد دکھائی دیتا نہ وہاں رحمت دکھائی دیتی ہے ہاں بولے یہی ہے قبرستان میں جاتے ہو تو وہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تو میں نے کہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو دکھائی نہیں دیتی لوگوں کو لیکن وہ ہے اور تم لوگ بھی کہتے ہو اس پھر ہم نے قصہ سنایا کہ ہم لوگ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھائی لینڈ سے بیٹھے اور ہمیں ڈھاکہ اترنا تھا بینکاک سے ہم سوار ہوئے اللہ کی شام کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی سیٹ ایسی جگہ پر ہوئی کہ ان کے پاس سارے اجنبی لوگ تھے اپنا کوئی ساتھی نہیں تو میں نے حضرت آپ کو ساتھیوں کے اندر تشریف رکھے تو میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں تو خیر ہم وہاں پر بیٹھ گئے میرے پاس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اب میں نے یہ سوچا کہ ہوائی جہاز ٹوٹ رہا ہے اور اپنا وقت بیکار میں مل جائے دنیا کی زندگی کا وقت جو ہے بیکار میں جائے اس کے اندر کچھ نہ کچھ دین کا کام کرتے رہنا چاہیے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے مسلمانوں کے اندر ہے ہم لوگ غیر مسلموں کے اندر کام نہیں کرتے البتہ یہ بات الگ ہے مسلمانوں کے اندر کام کرے مسلمانوں کے اندر اخلاق آ جانے ان میں عبادات آ جانے ان کے اندر انسانیت کی ہمدردی آ جائے اور یہ ڈھنگ کے اوپر آ جانے اور انصاف سے کام کرنا شروع کر دے اور پھر اس کو اگر غیر مسلم کو دیکھے اور متاثر ہو جائے متاثر ہو کر اگر وہ ایمان کی طرف آنے لگے تو یہ الگ بات ہے کیونکہ امن کی جو دعوت ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے قوم کی دعوت سے دعوت تو قول سے بھی دینی ہے لیکن امن والی دعوت قومی دعوت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اب میں نے سوچا کہ بھائی جب جہاز اڑ رہا ہے تو کچھ بات ہو جائے میں نے ان سے نام پوچھا تو نام انہوں نے بتایا ہندوانہ ہندو کا نام ہوتا ہے ویسا نام بتایا اب یہ تو ہم آپ کو پہلے کہہ چکے کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کے ساتھ ہمیں اخلاق برتنے ہیں اخلاق برت کر کام کرنا ہے تو ہم نے ان سے بات شروع کر دی ہم نے کہا وید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگت گرو آنے والے ہیں سوموار کے دن وہ پیدا ہوں گے دو گھڑی دن چڑھے وہ پیدا ہوں گے ان کا نکاح سومنی کے ساتھ ہوگا ان کا نکاح مہارانی کے ساتھ ہوگا ان کے دیش کے لوگ ان کو ستائیں گے پھر وہ دوسرے دیش میں جائیں گے اس انداز کی بات میں نے شروع کر دی ہم نے کہا ہماری کتابوں کے اندر بھی اسی قسم کی بات ہے ان کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا ان کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا دوسرے دیش میں مدینہ منورہ گئے تو وہاں ان کو تکلیف پہنچائی گئی بس ایک فرق ہے ایک فرق وہ یہ کہ تمہاری وید کے اندر یہ لکھا ہے کہ دو گھڑی دن چلے پیدا ہوں گے اور ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ صبح سویرے پیدا ہوں گے تو ہم نے کہا اچھا وہ ڈاکٹر تھے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں ان کا میں جاپان سے آ رہا ہوں اور ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آ رہا ہوں اور میں ہندوستان جانے والا ہوں دلی اور پنجاب میرا وطن ہے میں وہاں جاؤں گا سی ایم پہلے پوچھ چکے تھے تو ہم نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہماری دو گھڑی دن چڑھے یہ لکھا ہے وید میں اور ہماری کتابوں نے لکھا کہ صبح سویرے پیدا ہوئے ہم کا یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ مکہ شریف میں جب صبح سویرا تھا تو ہندوستان کے اندر دو گھڑی دن چڑھے تھا لانجیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کا جو ڈھائی گھنٹے کا گھڑی کا فرق ہے یہ تھوڑی سی یہ بات بھی کہی تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب مانوس ہو مانوس کیے بغیر آپ کام نہیں کریں مانوس کرے کیے بغیر آپ کے اپنے گھر والوں کے اندر بھی کام نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ خوب اچھی طرح یاد رکھو چار مہینہ پورا کر کے جب آپ گھر جاؤ گے اور گھر جا کر دین کو گھر کے اندر لانا چاہو گے تو آپ مانوس کیے بغیر آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مینا کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو پہلے ان کو مانوس کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے تھے پوچھتے تھے تمہارا کون سا طویلا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو ہم لوگ یمن سے آئے ہیں یمن میں کون سی جگہ وہ قبیل ہمیر او ہو ہمیر کہاں وہ قبیل ہمیر کا ایک شاعر دو سو سال پہلے گزرا ہے اور اس نے یہ شیر کہی حضرت ابو بکر نے وہ شعر سنائے اور دیکھو ہمارے شاعر کے شیر پڑے وہ سارے مانوس ہو گئے پھر حضور اکرم سرسم کو کہا کہ حضرت اب آپ بات کیجیے بھائی بن کی بات کو سنو تو اس طرح مانوس کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس گش کے اندر حالانکہ حضرت عباس جو تھے ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے لیکن گش کراتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور لوگوں کو مانوس کرتے اور آپ بات کرتے تھے تو یہ مانوس کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس پر میں ایک قصہ سناؤں ایک موڈی صاحب اہل حق میں سے ہمیشہ جایا کرتے تھے بمبئی اور وہاں جا کر وہ بارہ باز ربی الاول کے کہا کرتے تھے اور دس باز محرم کے کہا کرتے تھے بیان میں ان کا بڑا اثر تھا لوگ دین پر بہت جلدی آ جاتے تھے انہوں نے خود اپنا قصہ مجھے سنایا انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نکلا گھر سے لیکن ریل بمبئی کی چھوٹ گئی تو میں نے وہاں پر ٹیلی فون کر دیا کہ میں نہیں آتا ایک اگر عالم نہ جاوے تو دوسرے عالم وہاں ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کسی اور سے بیان کروا دینا اور میں آ گیا بنگلے والی مسجد میں جہاں پر ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر وہ آ گئے انہوں نے خود کہا بولے میں تین دن تک وہاں پر ٹھہرا اور میں نے وہاں کی باتیں سنی دین ایمان کی باتیں جو جماعتیں کام کر کے واپس آتی ہے ان سے کیا بات ہوئی جو جماعت کام کرنے جاتی ہے اس سے کیا بات ہوتی ہے طبیعت نے بہت اثر لیا پھر میں سات دن کے لیے جماعت میں چلا گیا کیونکہ ساری باتیں سننے سے کام نہیں آتا بلکہ عملی طور پر آدمی کرے اور مسجد نبی کے باہر جو بازار تھا مدینہ منورہ کا اس کا منظر بھی دیکھا اور مدینہ مسجد نبی کے باہر جو لوگوں کے گھر تھے اس کا منظر بھی دیکھا کہ گھروں کے اندر کیسی دینداری بازار کے اندر کیسی دینداری اور یہ روحانیت آئی کہاں سے مسجد نبوی سے آئی تو باہر کے آنے والے لوگ بھی جب مدینہ منورہ سے گزرتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ یہ تو سارے بگڑے ہوئے لوگ تھے یہ ایسے اچھے کیسے بن گئے بھائی تمہاری دکانوں کے اندر جھوٹ نہیں سود نہیں دھوکہ نہیں غمن نہیں خیانت نہیں ناپ تول کے اندر کبھی کرنا نہیں ہے ایسے اچھے کیسے بن گئے حضرت صاحب میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کے پاس ایک لکڑی کا مینار کھڑا کیا ہوا تھا اس کے اوپر ایک لکڑی کا پیالہ تھا گوشت میں چلی ہوئی روٹی صحیح اس کے اندر بھری جاتی تھی اور ایک آدمی اعلان کرتا تھا کہ جو آدمی مدینہ منورہ سے گزرے یہاں پر یہ کھا کر جائے اونٹ پر سے اترنے کا وقت ہو تو اونٹ پر نہ اترے بیٹھے بیٹھے کھا کر جائے اب لوگ پوچھتے تھے کہ تم تو بالکل بھٹکے ہوئے تھے بگڑے ہوئے تھے تمہارا کام چوریاں ڈکیتیاں نہ معلوم کیا کیا تم ایسے بھلے کیسے بن گئے چلو ہماری ساتھ اب ان کو مسجد نبی کے اندر آئے اب مسجد نبی کے اندر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نوران چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے سامنے حلقہ لگا ہوا ہے ایک طرف تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہیں انصوب آئے جا رہے ہیں کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے کہیں مشورے ہو رہے ہیں کہیں باہر سے آنے والی جماعتوں کی خیر خبر دی جائے کہیں باہر جماعت جو جا رہی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے ایک عجیب منظر وہاں کا جو دیکھا تو یہ کہہ تو بڑا روحانی منظر ہے جیسے ایک آدمی سردی کے زمانے میں کہیں ہیٹر لگا ہو اس کمرے میں چلا جائے تو اسے گرمائی محسوس ہوتی ہے یا گرمی کے زمانے میں کہیں ایئر کنڈیشن لگا وہاں چلے جائے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو باہر سے آنے والا جب مسجد نبی کے روحانی اعمال کو دیکھتا تھا تو اس کے اندر وہ روحانیت معلوم ہوتی تھی انہوں نے فور نکلوا پڑھ لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ ساری دنیا کے آدمی تو مدینہ منورہ آ نہیں سکتے اور مسجد نبوی میں آ نہیں سکتے اور میں پورے عالم کا نبی ہوں تو پورے عالم کے اندر یہ بات کیسے پہنچے تو اس کے لیے تم لوگ جماعتیں بنا بنا کر جاؤ ابھی جماعتیں بنا بنا کر جو جاتی تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں بتاتے تھے پہلی بات تم کو یہ بتاتے کہ جا کر تم کلمی کی دعوت دو ان سے کہو کہ اسلم تسلم خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو مزے میں رہو گے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو اللہ ہے کرتا دھرتا تو جب یہ بات ان سے کہی جاتی تھی تو وہ لوگ اس مجمے کو بھی دیکھتے تھے جو ان کے ساتھ ہے اور وہ مجمع بھی ان کا جانا پہچانا مجمع کے یہ لوگ تو بالکل بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ تھے لیکن دیکھو کتنے اچھے انداز کے اندر یہ لوگ ہیں کس طریقے سے ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے ہیں اگر کوئی کوئی بالکل بھٹکے ہوئی انجان آدمی بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی بھی خیر خبر لیتے ہیں بیوہ اگر کوئی یہودی بھی پہنچ جائے تو اس کی بھی وہ خیر خبر لیتے ہیں یہ ایسے اچھے بن گئے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کی بنا پر بنے رہا ہم بھی اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھ لیا تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب کو کلمہ پڑھ لے تو وہاں سے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دو حضرت خارد ورید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت لکھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور میں ان کو سکھا رہا ہوں تو آپ نے جواب لکھا کہ اقبل بل یقبل بن ماں کا ببد ہوں مشر ہوں بل ہوں اقبا ببد ہوں انہیں خوشخبری سناؤ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور خود چلے آؤ اور وہاں کی جماعت نکال لاؤ تو جماعت نکال نکال کر بھیجی جاتی تھی اور ان کے یہاں تربیت ہوتی تھی جب یہ لوگ تربیت یافتہ بن کے واپس جاتے تھے تو ان میں ایک کو امیر بنا دیا جاتا تھا ذمہ دار اور امیر بنا کر اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ جا کر تم اپنے قبیلے کے اندر مسجد بناؤ اور مسجد کا بنانا کوئی مشکل چیز نہیں تھی بہت آسان گھنٹے بھر میں مسجد گھنٹے گھنٹے والی مسجدیں تو ہم نے بھی بنائی ہے کئی قبیلوں میں جایا ان کے قبیلے والے لوگوں کو ساتھ لے کر گھنٹے بھر میں مسجد تیار ہو گئی کوئی دیر تو ہوتی نہیں اس کے اندر تو مسجد بنا لو اور جو مسجد نبی کے اندر تم نے دیکھا ہے وہ عمل وہاں چالو کر دو اور مدینہ منورہ کے بازار میں جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تم وہاں تمہارے بازار میں چالو کر دو اور مدینہ منورہ کے گھروں کے اندر جو تم نے دیکھا ہے تمہارے گھروں کے اندر چالو کر دو تب دیکھیے مدینہ منورہ کی نقل تو شروع ہو گئی ایک تو یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری بات اور فرمائی کہ اگر کوئی خدا کی طاقت کو تسلیم نہ کرے اور اللہ کی طاقت کو نہ مانے تو پھر اس کو یہ سمجھا دو کہ جس نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اس کو دنیا کے اندر سر بلندی کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے اسے سر نیچا کر دینا چاہیے اور وہ سالانہ جزیا دے اور ہماری ریت بن کر رہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے یہ مصالحت بل جو ہے یہ بھی ایک دعوت ہے تفصیلی اور عملی انہوں نے سدا کر دی کہ ہم تمہاری ماں تحتی میں رہیں گے اور سالانہ تم کو جزیا دیا کریں گے اب یہ سالانہ جزیہ جب انہوں نے دینا کا وعدہ کر لیا تو یہاں مدینہ منورہ سے جاتے تھے کلمہ پڑھنے والے اور وہاں پر جا کر مسجدیں بناتے تھے اور اپنے بازار بناتے تھے اور اپنے گھر بناتے تھے اور پادریوں کو مارتے نہیں تھے ان کے گرجا توڑتے نہیں تھے ان کی بہو بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھتے نہیں تھے تو وہاں کے لوگ جو تھے جزیہ دینے والے ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مسجدیں دیکھنی چاہیے انہوں نے مسجدوں کو دیکھا بڑی روحانیت معلوم ہوئی بازاروں کو دیکھا تو اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں گھروں کو دیکھا تو اس کے اندر بھی بہت ہی اخلاق یہ ساری باتیں دیکھ کر انہوں نے کہا بھائی اگر یہ زندگی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں اب انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کے اوپر سے جزیہ موقوف ہو گیا اب تم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا بلکہ اب تمہارے مالداروں سے زکات دے کر تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی مالدار سے زکات دی اور غریب کو دے دی اب تمہارے نہیں میرے محترم دوستوں اس طرح چاروں طرف اللہ پاک کا دین پھیلنا شروع ہوا چاروں طرف دعوت کے ذریعے کلمہ پڑا تو دین کیسے پھیلا سلمبانی پڑھا اور اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اور مثال حد جزیا کی تو دین کیسے پھیلا یہ دو باتیں ہوئی اس کے بعد بازے حد گرمی والے انہوں نے کہا نہ تو ہم اللہ کی طاقت کو تسلیم کریں گے اور نہ ہم تم کو جزیا دیں گے نہ تمہاری بات بہتی میں رہیں گے تم ہماری کیا حفاظت کرو گے وہی جیسے خصوحے خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال ماری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ پتھر نہ ٹوٹا اور آپ نے جب کدال ماری تو ایک حصہ اس پتھر کا الگ ہو گیا اور ایک چمک پیدا ہوئی تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ میں نے روم کے محلات دیکھے دوسری کدال پر دوسرا حصہ الگ ہوا فرمایا میں نے فارس کے دیکھے جو خود غرضی والے تھے منافقین جن کی زبان کے اوپر ایمان تھا اور دل ایمان سے خالی تھا انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے تو خندق تک جا رہی اور فارش کے روم کے خواب دیکھ رہے یہ انہوں نے بطور مذاق کے کہا لیکن اللہ پاک بھی کر کے دکھا دیا اللہ پاکویں کر کے دکھا دیا تو میرے محترم دوستو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر وہ جزیہ دینے کے ساتھ مصالحت بھی نہیں کرتے اور نہ وہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے پر تم آ جاؤ پھر وہ مقابلے پر آ گئے ان کے مقابلے پر اس لیے کہ دعوت کی لائن کی اینٹی بایوٹک بھی انہیں مل گئی اور اخلاق کی لائن کا اپائنٹمنٹ یہ بھی مل گیا اور پھر بھی یہ زہریلا پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو زہریلے پھوڑے کا تو آپریشن کیا جائے اور یہ آپریشن کرنا کام اللہ کا تھا زلزلہ لا کر آپریشن کر دیتے تھے سیلاب لا کر آپریشن کر دیتے تھے ہوا کا طوفان لا کر آپریشن کر دیتے تھے بستی کو الٹا کر کے آپریشن کر دیتے تھے لیکن اب یہ بتایا گیا یہ آپریشن تم لوگ خود کرو جیسے یعنی بدر کے اندر بدر کے اندر آپریشن ان سے ہی کروایا یہ کہتے تھے جب انہیں خبر ملی کہ یا تو ابو سفیان کا تجارت قافلہ اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا یا ابو جہل کا لڑنے والا نشتر اس کا ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا وہی اندہ وتمدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين اللہ تعالیٰ نے تم سے دو میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے یا تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یا ابو جہل کا لڑنے والا لشکر تو کلمہ پڑھنے والوں نے یوں کہا کہ ہم کو تو ابو سفیان کا تجارتی ساتھ مل جائے تاکہ پیٹ میں روٹی پڑے بدن پر کپڑا آگے سواری آگے اور ہتھیار خریدے اور ہتھیار خرید کر پھر ابو جہل کے لڑنے والے لشکر سے مقابلہ پڑا تو ہم ہتھیار اس مل کا مقابلہ کریں گے لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اگر ہتھیاروں کے ذریعے تم نے مقابلہ کیا اور تم جیتے تو تیرہ چودہ سال تک جو بات تم نے کہی ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی گی تیرہ چودہ سال تک تو تم نے یہ سمجھایا کہیں سے کچھ بھی ہوتا کرنے والا اللہ ہے اور اسی میں تم نے سارے ندیوں کے قصے بتائے اور اسی کے اندر تم نے آسمانی مددوں کو بتایا اور اسی میں تم نے بتایا کہ فرعون کے ہاتھ میں سب کچھ تھا لیکن اللہ پاک نے اسے غارت کر دیا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کی غیر مدد کر کے ان کو کیسا کامیاب کیا یہ ہر جگہ تم سناتے آئے ہو تو یہ بات تم کی سمجھ میں گی وہ کہیں گے کہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گئے اس لیے یہ کامیاب ہوئے یہ ان کے یہ وہ سمجھیں گے ان کو سمجھانے کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اور میری آسمانی مدد تم پر اور ان کی آسمانی پکڑ میں اوپر سے کروں تب جا کے ان کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہوگا وہ جو ٹائٹ ہو چکا ہے نا وہ ڈھیلا ہوگا اور پھر وہ سمجھیں گے بھائی یہ لوگ جو آسمانی مدد آسمانی مدد آسمانی مدد کہتے ہیں یہ بات بوگس نہیں ہے واقعی ان کے لیے آسمانی مدد آتی ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ ہی نہیں کیونکہ ان کو لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہتھیار ضرور رکھتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار یہ ضرور رکھتے ہیں لیکن اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں خصوصی اپنا بچاؤ گے اب تو میری بات ہے جتنا تمہارے بچے یہ اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں ورنہ ان کا لڑائی جھگڑا کرنا مقصد نہیں اس میں ڈیفینس کا ان کا کوئی خرچہ نہیں لیکن باوجود اس کے جب ان کی کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو پھر ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے اور آسمان سے ڈیفینس کے اترنے کے لیے انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا بھرتے ہیں لوٹا کرتے ہیں وضو بچھاتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں نماز بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا اور اوپر سے سے آتی اور ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ کسرا بھی دیکھ کر حیرت میں رہ گیا اور کیسر بھی دیکھ کر حیرت میں رہ گیا دریا دریا بالکل سامنے ہے اور اور یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ع حضرت الدین القراث رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ان کے ساتھ تقریباً دس ہزار کا لشکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کا زمانہ کہ جاؤ جا کر ان کو دعوت دو دعوت دینی ہے جانے کی بات اور دعوت بھی میں نے وہی تین طریقے بتائے ایک تو کنری کی دعوت دینا ایک دوسرا گھر بھی جیزیا اور دونوں کو نہ مانے تو اس کے بعد میں پھر آپریشن اینٹی بایوٹک بھی مل گئی دعوت کی ڈائن کی اور اخلاق کی ڈائن کا اپائنٹمنٹ بھی ہو گیا لیکن پھر بھی نہیں مانتا تو زہریلے تھوڑے کا آپریشن کرنا جو اللہ کرتے تھے اب یہ کریں گے اب دریائے دجنا بہت گہرا دریائے دجنا بہت گہرا سارے کے سارے بہت اور وہاں پر تیسرا اور اس کا سارا لشکر انہوں نے سب یہ منجا ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے اوپر آسمانی ڈیفینس آیا کرتی ہے تو انہوں نے کہا ان کو یہاں آنے مت دو کشتیاں بھی ہٹا دی پلول بھی ہٹا دیے اور دریا وغیرہ بالکل خالی کر دیا تاکہ یہ لوگ یہاں پر نہ آئیں لیکن یہاں پر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو مشورہ کر کے انہوں نے کہا یہ قطرہ ان کو روکے دین دن کام کرنے سے یہ قطرہ انہیں دجدہ کو قطرہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بولتے بولتے بولتے اللہ کے دل کی عظمت اللہ کی اتر آتی ہے تو ساری مخلوق دکھائی دیتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی اس کو انہوں نے قطرہ کہا اس طریقے سے اللہ اگر مارنے پر آئے تو قطرے سے مار سکتے ہیں اور اللہ اگر نہ مارنے پر آئے تو ڈجلا نہیں مار سکتا اللہ اگر کسی کو مارنے پر آئے تو دیکھیے نمرود کی زندگی اجاڑنے پر اللہ ہے تو باوجود ہے کہ حکومت ہے اس کے پاس فوج ہے پولیس ہے ہتھیار ہے سب کچھ ہے لیکن ایک مچھر وہ بھی لنگڑا ناک کے اندر گھسا دیا وہ ساری ابھی چوکڑی بھول گیا مچھر وہ بھی لنگڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی تو ہار شور پر مکڑی سے دائرہ سنگوا دیا اور نبیوں کے سردار کی حفاظت کر دی ایک طرف مکڑی کا جالا نبیوں کے سردار کی حفاظت اور ایک طرف لنگڑا مچھر اور نمرود کی بربادی ہمارے تمہارے پاس جتنا بھی سامان ہے وہ لنگڑے مچھر سے زیادہ ہے اور بکری کے جالے سے بھی زیادہ ہے جتنا سامان ہمارے تمہارے پاس میں ہے اسی پر خدا کی مدد بھی آ سکتی ہے اور اسی پر خدائی پکڑ بھی آ سکتی ہے خدائی مدد کے آنے کے لیے جو بات اللہ رسول نے بتائی وہ کر دی خیر انہوں نے اپنے گھوڑے اندر ڈال دی دریائے کے اندر ڈال اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے دریائے دجرا کے اندر ان کے گھوڑے چڑھے کیونکہ وہاں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف دے گئے اور آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی سارے نبی انتظار کر رہے تھے اور آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی حالانکہ نبی جو تھے وہ روحانیت کی لائن کے امام تھے جن کے سامنے ساری مادی طاقتیں زیر ہو چکی تھی ان کی روحانی طاقتوں کا مقابلہ مادی طاقتیں نہیں کر سکی تھی اور آپ ان سارے اماموں کے امام تھے حضرت سلام بھی اللہ کے پیارے نبی تھے لیکن جب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی تو سمندر کے اندر بارہ راستے ہوئے امت چلی ندی کے ساتھ چلی اور راستوں میں چلی بنی اسرائیل تو آپ کی امت میں تھے وہ چلے ندی کے ساتھ چلے اور راستوں میں چلے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سارے نبیوں کے سردار یہاں دریائے بگڑے والے معاملے میں کیا ہوا کہ یہاں پر امتی چلے ندی کے بغیر چلے اور پانی کے اوپر چلے فرق دیکھ لو وہاں امتی چلے ندی کے ساتھ چلے راستے میں چلے اور یہاں امتی چلے نبی کے بغیر چلے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر قبر مبارک میں تشریف تو امدی چلے ندی کے بغیر چلے اور پانی کے اوپر چلے اور امتی نہیں چلے بلکہ امتیوں کے گھوڑے چلے یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طاقت اور یہ طاقت ختم نہیں ہوئی قیام اتر یہ طاقت رہی آج بھی وہی طاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اور یہ لوگ بالکل وہاں پر پہنچ گئے اور تیسرا جو تھا وہ گھبرا گیا اور وہاں بھی باغ گیا اور باغے میں دور چلا گیا اور دور جانے کے بعد اس نے اپنا سفیر بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس کہ عرب کے نے میرے کو بھگا دیا لشکر بھیجو چین کا بادشاہ جو تھا وہ مذہبی تھا آسمانی کتاب کا ماننے والا تو اس نے کہا اتنے سالوں سے تم حکومت کر رہے ہو اور تم اپنی پبلک کو مانوس نہ کر سکے اور یہ لوگ تھوڑے دنوں کے اندر سب کو مانوس کر دیا کیا بات ہے ان میں تو بتایا ان کی ساری زندگی بتائی کیسی زندگی یہ کس طرح کے جو واقعات ہیں نا میرے محترم تو کئی واقعات ہیں ایک واقعہ نہیں ہے کسی جگہ کس طرح وہ زیر ہوا کسی جگہ کس طرح وہ زیر ہوا ان کی زندگیاں انہوں نے دیکھی ان کی فوج نے دیکھی ان کی پبلک نے دیکھی وہ دیکھنے کے لیے بھی بال آئے ان کی زندگی کہ ان کے پاس کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تھوڑے ہو کر بھی غالب آ جاتے ہیں تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے ان کی زندگی جو دیکھی ان کا رات کا رونا دیکھا ان کا دن کے کام دیکھے ان کی تعلیم کے ہفتے دیکھے اللہ کا ذکر دیکھا ایمان کے مجبور بھی کی اور ان کا لوگوں کے ساتھ کی ہمدردی دیکھی اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو جھوپڑے تھے وہ یہ ساری باتیں دیکھ کر انہوں نے تعجب کیا انہوں نے تعجب کیا تیسرا کی زندگی پر تعجب کیا انہیں معلوم ہوا کہ یہ تیسرا جو ہے تو دوسروں کی زندگی بگاڑ کر اپنی بنا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی زندگی قربان کر کے دوسروں کی بنا رہے ہیں اگر یہودیوں میں کوئی بیوہ دکھائی دی تو اس کی بھی خیر خبر دیتے ہیں نسانہ میں کوئی یتیم بچہ دکھائی دیا تو اس کی بھی خیر خبر دیتے ہیں یہ ان کو اتنا ہی طرح ملا لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی یہ قربان کر کے دوسروں کی زندگی بناتے ہیں اور تیسرا جو ہے دوسروں کی زندگی اجاڑ کر اپنی زندگی بناتا ہے کتنا بڑا اس نے اپنا محل بنا لیا دوسروں کی زندگی اجاڑ کر تو بھائی ہمیں تو ان کے والی زندگی لینی چاہیے اب انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور تیسرا مرد گھبرا کے بھاگا یہ ساری بات چین کے بادشاہ کو اس کے سفری نے سنائی تو چین کے بادشاہ نے یوں کہا کہ جو زندگی تم ان کی بتا رہے ہو رات کی زندگی اور ان کے دن کی زندگی اور ان کا روزے رکھنا اور ان کا رات نمازیں پڑھنا اور عبادت کا کرنا اور دوسروں کے ساتھ کی کی ان ہمدردیاں یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ بات ہوگی تو اگر ان کو یعنی کوئی پہاڑ بھی ان کے مقابلے پر آئے گا تو ریزا ریزا ہو جائے گا چین کے بادشاہ کیا میرے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے میں تو اتنے آدمی بھیج سکتا ہوں کہ پہلا سرا تیرے ملک میں دوسرا سرا میرے ملک میں بیچ میں آدمی آدمی ہوں گے لیکن بھیجنا بالکل بیکار ہوگا اس لیے کہ ان کی زندگی وہ ہے کہ جس میں آسمانی مدد آتی ہے تو آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے محترم دوستوں اس انداز سے صحیح بات پہنچتی تھی میں تمہیں بار بار اس بات کو سناؤں گا کہ اللہ کی غیبی مدد آج بھی اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے پہلے جس میں میں وہ قصہ جو آپ حضرت کو سنا رہا تھا حسن سفیان والا وہ حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے تین طلبہ نکلے حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جہاد کا جو معاملہ تھا اس کے اندر دنیا طلبی خود غرضی آ گئی اب جو جہاد ہونے لگے تو ملک اور مال کے لیے ہونے لگے تو اس میں جو ہمارے رسول کریم سرسم کے زمانے کے قریب کے بڑے بڑے لوگ تھے تو انہوں نے تعلیم اور تزکیہ ان دونوں چیزوں کو لیا کیوں نہ یہ کہتے ہوئے نہیں کہتے ایک حصہ تو شکر بنتا ہے شوگر کاربوہائیڈریٹ ایک حصہ اور دوسرا حصہ نمک سولٹ پوٹیشیم سوڈیم آٹھویں کلاس کا لڑکا بھی جانتا ہوگا اسے جو آٹھویں کلاس پڑھ رہا ہوگا نا وہ بھی سمجھ رہا ہوگا یہ مشکل بات نہیں کہہ رہا اور تیسرا حصہ بنتا ہے لوہا آئرن منرن اور چوتھا حصہ بنتا ہے چونا اور کیلشیم کیا چیزیں بنتی ہیں انہوں نے کہا ہاں بنتی ہے میں نے کہا زیادہ ہو جائے تو بیماری کم ہو جائے تو بیماری لیول پر رہے تو یہ تندرستی مانتے ہو ان کا ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے کہا ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ہمارے بدن کے اندر سے ایک چمچ شکر ایک چمچ نمک ایک چمچ چونا اور ایک سریا لوہے کا نکال کے تم بتا دو ابھی اور اگر تم خون لے کے اس کے اندر کیمیکل ملا کر شکر بنا کر بتاؤ تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم بیزی ہیں ہم مشہور لوگ ہیں ہمیں کام کرنے بہت سے اب وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے انہوں کا بولے صاحب یہ تو ہم نہیں کر سکتے تو میں نے کہا دیکھو شکر نمک چونا لوہا دو طرح کا ہوا ایک تو وہ جو انسان کے باہر ہے ایک وہ جو انسان کے اندر ہے انسان کے باہر ہے وہ تو دکھایا جا سکتا ہے دیکھو شکر کی بوری ہے نمک کی بوری ہے یہ چونے کا پیپا اور یہ لوہے کے سریے یہ دکھایا جا سکتا ہے لیکن انسان کے اندر جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا تو اسی طرح میں نے کہا آگ باغ اور سانپ یہ بھی دو طرح کے ایک تو وہ کہ جو مرنے کے بعد قبر میں آ گئیں اور ایک وہ کہ جو مرنے سے پہلے تو مرنے سے پہلے والی چیز دکھائی جا سکتی ہے دیکھو فلاں جگہ پر آگ لگ رہی دیکھو فلاں باغ دیکھو وہ آگ دیکھو وہ باغ دیکھو تو تیسری چیز کیا کہی گی سانپ اور دیکھو وہ سانپ جا رہا یہ تو دکھا سکتے ہو لیکن مرنے کے بعد یہ قبر کے اندر آگ لگی اور سانپ نے کاٹا یا وہ بدر باغ بنی یہ جی یہاں رہتے ہوئے نہیں دکھا سکتے وہ تو جب آدمی مرے گا وہ دیکھے گا تو اسی طرح ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب باہر والی آگ باہر والا باغ باہر والا سانپ یہ تو دکھایا جا سکتا ہے لیکن اندر جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دے جنت بھی ہے دو بھی ہے نہ مانے تو برقی بھی جب یہ بات کہی تو وہ ڈاکٹر جو تھے انہوں نے سب نے کہہ دیا بوری صاحب ہماری سمجھ میں بات آ گئی تو میں نے کہا میری فیس لاؤ میری فیس لاؤ تو ان کو تعجب ہو رہے تبلیغ والے تو پیسے ویسے مانگا نہیں کرتے یہ فیس کیسی مانگ رہے میں نے کہا پوچھو میری فیس کیا ہے ان کا کیا ہے وہ جمعے کا دن تھا میں نے کہا اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے بیماروں کی تو چھٹی نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹروں کی چھٹی ہوا کرتی ہے تو اس بنا پر تم ڈاکٹروں کا گز کر کے فجر کے بیان میں لے آؤ تو پینتیس چالیس ڈاکٹروں کو لے آئے اور میرے کان میں رہے سارے ڈاکٹر آ گئے مختلف شعبوں کے اس کے اندر کئی لائن کے ڈاکٹر ہیں دل کے بھی ہیں دماغ کے بھی ہیں کیسے کیسے ڈاکٹریوں کی بھی لائنیں ہوتی ان میں ہم نے پھر بیان کیا اور اس کے اندر خالی ڈاکٹر بھی تھے اس کے اندر وکیل بھی تھے اس کے اندر بیرسٹر سورسٹر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر قسم کا مجموعہ مایا آتا ہے تو بات اللہ کے فرد و کرم سے ایسی ہوتی ہے ہماری کام کرنے والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈھنگ سے ہوتی ہیں جو ان کی سمجھ میں بھی آتی اسی بعد میں پھر تشکیل ہوئی تشکیل ہوئی تو چار چار مہینوں کے نام بھی آ گئے چلے چیلے کے نام بھی آ گئے کے دس دن بعدوں کے تین دن سو جماعتوں کے اندر نکل گئے جماعتوں کے اندر نکل کر بادلوں نے اس کو رج بھی کیا اور بادلوں نے اس کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر بھی کام کیا اور اپنی ڈسپینسری کے اندر بھی انہوں نے ایسی ترتیب بنائی کہ اس کے اندر جہاں بیمار ہو جسمانی علاج کرتا ہے وہاں وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں بس اب مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی اخلی دلیلوں کے ساتھ بھی کئی چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی اس بنا پر اب میرا یوں جی چاہتا ہے اللہ جزائے دے اس مجمعے کو اس مجمعے کے اندر میں نہیں جان سکتا کتنی تکلیف اٹھا اٹھا کر یہ مجمع بیٹھا ہوگا کتنے کتنے ایش آرام کے گھرانے کے رہنے والے لیکن نہ معلوم ان کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی اور کی تکلیف نہ معلوم کیا کیا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم نے اللہ کے دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی یہاں پر تم لوگ جمع ہوئے اس بنا پر اللہ تمہاری جان میں مال میں ایمان میں آپ میں برکت رسی فرمائے اب یہی یہی دعوت کا ہمارا کام ہے میرے محترم دوستوں اچھی طرح سے ذہن کے اندر بٹھا دو کہ پوری زندگی کرنے کا یہ کام ہے لیکن اللہ کی آسمانی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا اور اللہ کی آسمانی مدد آئے گی دین داری سے اور دین داری کے اندر سات لائنیں تو ایمان کی اور چار لائنیں آمال کی اور یہ قابو میں آئیں گی اس وقت میں جبکہ دعوت کی فضا ایمان کے ساتھ میں نے آمن تو بلّہ ملا وہ کتب ہی وہ رسری بلی و ملا مل اللہ تعالب بادل سے اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں رہا لیکن وہ تو جب آپ جماعتوں میں نکلو گے تو انشاءاللہ تم خود تفصیل کرو گے کہ ایمان بلّہ کیا مانا ایمان رسول کے کیا چار مہینے چار مہینے اچھا میں یہ یاد کر رہا تھا کہ حضرت سفیان قصہ یاد آ گیا میں سنا رہا تھا جس میں خیر القرون کرنی والی بات چل پڑی کہ پہلا اول درجے کا جو کام ہے وہ تو دعوت تعلیم اور تسکیہ دوسرے درجے میں تعلیم اور تسکیہ تیسرے درجے میں تسکیہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ان تینوں کو ساتھ لے کر چلنا اس میں دعوت کی لائن کا کسی پر غلبہ ہوتا ہے کسی پر علم کی لائن کا غلبہ ہوتا ہے کسی پر ذکر کی لائن کا غلبہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جس لائن کا بھی غلبہ ہو ایک دوسرے کو لے کر چلے کام کرنے والوں سے اگر کوئی غلطی ہو تو ہمارے علماء کرام سے نبھا لے اور کرام کے بارے میں اگر کوئی بات ذہنوں کے اندر کام کرنے والوں کی آتی ہو تو علماء کرام کے سامنے تنہائی میں ادب کے ساتھ ان کے سامنے بات کریں علماء کرام کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریں خیر القرون کرنی سمبل ہوں سمبل لدی نے اس کے اندر ایک قصہ میں سنا رہا تھا کہ تین طلبہ حدیثوں کے سیکھنے کے لیے نکلے حسن ابن سفیان اور ان کے دو ساتھی سے چلے اور حدیث جمع کرتے کرتے مصر مصر پہنچے کے اندر یہ پہنچے تو وہاں کے جو محدث تھے وہ تھے من چلے حدیثوں کو بڑے مزے لے لے کر پڑھا کرتے تھے اور یہ لوگ لکھا کرتے تھے اب ان کے اور اچھا کام ان کا یہ تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے تھے تو یہاں سے کوئی چیز خرید دیتے تھے وہاں جا کے بیچ دیتے تھے نفے کے ساتھ یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا اور جب وہاں سے اور جگہ جاتے تھے تو یہاں سے خرید کے وہاں بیچ دیتے تھے یہ پانی دو یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا اس زمانے کے اندر دین کے کام کرنے والوں کا ذہن یہ تھا کہ سیکھنے والا بھی اپنا کھاوے سکھانے والا بھی اپنا کھاوے یہ ان لوگوں کا ذہن تھا اور یہ ذہن بہت کام کرتا تھا اور یہی ذہن اللہ کے کرم سے آج بھی کام کر رہا ہے آج بھی اللہ کے کرم سے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ سارا اپنا کھا پی کر کام کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے اور ڈاکٹر لوگوں نے بھی اجازت حالت سوکھ جاتا ہے اب ان کے پاس کا جو کھانا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا اور حدیث سے بہت سی باتیں رہ گئی اب انہوں نے آپس یعنی دن کے وقت میں ان کو بہت زور کی بھوک لگنے لگی اب انہوں نے کیا کریں کھانا تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں حدیث سے باقی رہ گئی تو تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب ہمارے لیے سوال حلال ہے اب مانگنا حلال ہے کیونکہ ہم حالت اشترار میں پہنچ گئے اب ہمارے لیے مانگنا حلال ہے تو انہوں نے کہا کہ کون مانگے کیونکہ اس دور کے اندر مانگنا بہت بڑا ایک تھا مانگنا بہت بڑا ایک تھا کسی سے مانگنا نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگنے کو منع فرمایا ہے اس لیے کہ جو مانگتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے طریقے پر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی گوشت نہیں ہوگا جو سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولیں گے کام کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے تھے ایک تو وہ تھے جن کا کاروبار تھا دوسرے وہ تھے کہ جن کے پاس کاروبار نہیں تھا جن کا کاروبار تھا وہ بھی اللہ پر توکل کرتے تھے جن کا کاروبار نہیں تھا وہ بھی اللہ پر تبکل کرتے تھے کاروبار والے لوگوں کے اندر اللہ کے تبکل کی دو باتیں تھیں اللہ کے توکل کی دو باتیں کاروبار والوں کے اندر کہ یہ جو کاروبار کریں گے تو اس کے اندر ہم اللہ کے حکومت ہے پیسے کے کم زیادہ ہونے کو نہیں دیکھیں گے حلال حرام ہونے کو دیکھیں گے ایک بات تو تبکل میں یہ تھی اور دوسری بات تبکل میں یہ تھی کہ جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا تو ہمارا کاروبار ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا اور ہم اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کریں گے تبکل میں دوسری بات یہ تھی جیسے تبوک میں ہوا کہ کاروباری سیزن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے گئے اور اس پر پھر اللہ کی رحمی مدد آئی اور جو بغیر کاروباری ان کے کے اندر تین باتیں تھیں ایک بات تو یہ تھی کہ اشراف سے بچنا یعنی کسی کھانے اور کپڑے اور پیسے کی طرف خیال کا نرجہ نہیں دینا دوسرے یہ کہ سوال سے بچنا یعنی مانگنا نہیں اور تیسری بات ان کے اندر یہ تھی جب بہت ہی تنگی ترسی بہت آ جائے تو یہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے یہ تینوں چیزوں سے وہ بچتے تھے اور سوال کے تین طریقے تھے تینوں سے وہ بچتے تھے سوال کے تین طریقے کان سے چال سے اور ہال سے کان سے آدمی کھلم کھلم مانگے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے شادی کر دی کچھ پیسے دے دو یہ تو ہے کال سے اور ایک دوسری چیزیں چال سے اور تیسری چیز حال سے ایسی چال چلے کہ کوئی دے یا ایسا حال بنا دے کہ کوئی دے وہ کیسے چلتا ہے وہ چال اور کیسے بناتا ہے وہ حال اس کے بتانے کی ضرورت نہیں جو کر رہے ہیں وہ سمجھ گئے اور جو نہیں کر رہے ان کو سمجھانا نہیں بیان میں میں نے کہا کہ مالدار لوگ اپنی زکات کے مال زکات کے مال کا کیا کرتے ہیں ہاں, ہاں، زکات کے مال کا فلٹر کرتے ہیں جہاں چاہیے پھر لگا دیتے ہیں زکات کے مال کو فلٹر کر کے جیسے سمندر کا کھارا پانی فلٹر کیا جاتا ہے تو ایک آدمی بالکل سیدھے انداز میں میرے پاس آیا اور صاحب فلٹر کے کیا مانا وہ کیسے فلٹر کرتے ہیں تو میں نے کہا جو لوگ فلٹر کرتے ہیں وہ تو سمجھ گئے اور جو فلٹر نہیں کرتے ان کو سمجھانا نہیں تو اس کے اندر پڑ مت سیدھا سادہ آدمی میں سیدھا سادہ ہی رہے تو میرے محترم دوستو یہ تین باتیں ایک تو اشراک سے بچنا دوسرے سوال سے بچنا اور تیسرے اپنی جو اندر کی تکلیف ہے وہ کسی کے سامنے نہ کہنا یہ توکل تھا بغیر کاروباریوں کا وہ توکل تھا کاروباریوں کا جب توکل کرتا ہے آدمی تو بعض مرتبہ اللہ کے خزانے سے لے لے کے ظاہری دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے خزانے کے غیبی دروازے کھلتے ہیں بعض مرتبہ ظاہری دروازے بند ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ غیری دروازے کھولتے چنانی سارے نبیوں کے قصے میں غیری دروازوں کا کھلنا آپ نے سنا سارے صحابہ کے قصوں میں بھی غیری دروازوں کا کھلنا سنا اسی میں سفیان کے قصہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے جب ظاہری دروازہ بند ہوتا ہے اللہ پر توکل کرنے سے تو اللہ پاک پھر غیری دروازہ کھولتے ہیں اور حیرت انگیز طریقے پر کھولتے ہیں ایسا کھولتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے یہ حسر میں سفیان بسر گئے اب مانگو تو کون مانگے مانگنا بڑی ایک کی چیز تھی تو کہا کوڑا ڈالو کوڑا ڈالا تو حسن میں سفیان کا نام نکلا وہ دونوں جو چلے گئے حدیث حاصل کر لے ان کو مانگنے کے لیے چھوڑا اب یہ سوچنے پڑے گئے کہ اللہ کیسے لوگوں سے مانگو جا کر تو انہوں نے سوچا مانگنا ہی تو طے ہوا ہے انسانوں سے مانگنا تو طے نہیں ہوا اللہ سے مانگنا طے ہوا ہے دروازہ بند کر دیا اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا واقعی کے اندر جو نماز طاقت پر بن جاتی ہے نا تو نماز کے اندر تین باتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو وہ نماز برے کاموں سے روک دیتی ہے اور دوسرے وہ نماز جو ہے اللہ کی مدد کو اترواتی ہے اور تیسرے اس نماز سے دل کے اندر نور ملتا ہے ہدایت کا نور ملتا ہے ایمان کا نور ملتا ہے چنانچہ یہاں پر یہی ہوا انہوں نے رو کر مانگنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کھولا تو انہوں نے کہا میں بادشاہ کی طرف سے یہاں تمہارے پاس آیا ہوں حسن ابن سفیان تمہارا نام ہے کہاں کیونکہ تمہارے لیے میں بہت سارا مال لایا ہوں تمہارے ساتھیوں کے لیے آج تو تم اسے کھا لو اور کل خود بادشاہ آئے گا تمہیں دینے کے لیے اور تمہارا مستقل انتظام کرے گا بادشاہ انہوں نے کہ بھائی ہماری کیسے خبر ہوئی تمہیں کس نے بتایا کہا لے لو پھر بعد میں دیکھیں گے کہنا لے جاؤ تمہارا مال واپس مجھے نہیں چاہیے تو پھر اس نے یوں کہا کہ میں بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی مجلس لگ رہی تھی بادشاہ نے یوں کہا کہ مجھے تخلیہ چاہیے تو ہم لوگ سارے چڑھے گئے بادشاہ نے دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ چیخا اور اس نے کہا وزیر کو بلایا وزیر نے آ کے دیکھا کہ یہاں پر خون شریک نکل رہا ہے بادشاہ کیا بات ہے ان کا حسن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی خیر خبر لو حسن اجن ہوں کم رہی یہ مورتو ان کے مرنے میں پہلے ان کی خبر بھائی کیا بات ہے حسن سفیان کیا ہے کیا نہیں ہے تو بادشاہ نے یہ سنایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اوپر سے مجھے مجسمہ لٹکتا ہوا دکھائی دیا اور اس میں سے آواز آ رہی تھی اجن کے حسن صاحب ہوں تو حسن ابن سفیان کے ساتھیوں کی خبر دو ان کے مرنے سے پہلے پہلے خبر خبر ان کے مرنے سے ارے میں نے کہا یہ لٹک رہا ہے کیسے بول رہا ہے یہ میں اس تعجب میں تھا وہ ایک دم میری دیوار پر آئی ہے مجھے سما پر یہی بات اس نے مجھ سے کہی ارے میں نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گیا تھوڑی دیر میں میرے پاس آیا اور مجھے خنجر ہمارا ابھی تک میرا خون نکل رہا ہے ابن و قبلہ یہ ان ان سب کے بڑھنے پہلے ہی خبر لو اس لیے میں آیا ہوں خیر وہ تو چلا گیا وہ دونوں ساتھی آ گئے یہ سارا قصہ سنایا اب ان تینوں نے بیٹھ کر کہا کہ بھائی یہ قصہ بڑا مشہور ہوگا بادشاہ ہمارے پاس ہے پڑھنے کے قابل تو ہم رہے نہیں ہر وقت لوگ آئیں گے ملیں گے اور دیکھیں گے ہم کو اور یہ اب ہم سبق لینے جانے یہ تو ہمارے پاس وقت رہا نہیں اس نے ہمیں کچھ منگوا کہ ہم کھا لیں گے پیٹ کے اندر روٹی چلی جائے اور باقی پیسے جو تھے وہ تقسیم کر دیے اور وہاں سے تینوں طلبا جو تھے نکل گئے دوسرے دن بادشاہ یا بادشاہ کا نام ابن تولو بادشاہ کا نام ابن طولو یہ وہاں پر آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ حسن سفیان کے ساتھ ساتھی کہاں گئے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ایسے لوگ اپنے آپ کو مشہور نہیں کیا کرتے چھپے رہتے لیکن خوشبو کو کتنی چھپا آئے بغیر رہتی نہیں اور بدبو کو بھی کتنی چھپا وہ بھی آئے بغیر رہتی نہیں اللہ حفاظت کرے تو کہاں کچھ طلبا تھے یہاں لیکن اب دکھائی نہیں دے رہے تو بادشاہ نے کہا کہ جو پیسہ میں نے علم کے لیے نکالا ہے وہ واپس میرے خزانے میں نہیں جائے گا ایک بازار خریدا اس کا مدرسہ بنایا اور دوسرا بازار خریدا اس مدرسے کے خرچ کے لیے وہ بازار کو وقف کر دیا اور یہ مدرسہ بنا یہ جو جامع اظہر ہے اس وقت مصر کے اندر یہ اس کے پہلے کا مدرسہ ہے اس کا نام جامعہ ابن طولو اور اس کے اندر سے بھی بڑے بڑے محدث تیار ہوئے ہیں حضرت امام تہاری رحمت علیہ کا نام تو مجھے یاد ہے اور بھی دوسرے بڑے بڑے محدث یہاں سے بنے وہ اس مدرسے کے بس اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اللہ کی غیبی مدد قیامت تک آتی رہے گی اور جب غیبی مدد آئے گی تو ایسے باطل یا تو ہدایت پر آئیں گے یا سر نیچا کر دیں گے اور یا ان پر اللہ کی غیبی پکڑ آ گئے گی درمیان کے سارے سال ایسے گزرے ہیں خلفۂ راشدین کے بعد سے لے کر اب تک چودہ حکومتیں یورپ کی ان کے بڑے بڑے بیت المقدس کے معاملے کو قابو میں لینے کے لیے وہاں سے نکل پڑے لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جن کے اندر وہ صفات تھی ایمانیات اور اعمال کی لائن کی جس پر ان کے ساتھ آسمانی مدد آئی اور آسمانی مدد آنے پر وہ سارے کے سارے کچھ نہیں کر سکے اور بیت المقدس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی اللہ علیہ کے ہاتھوں حل کرا دیا ان کے ہاتھوں اتنے غریب تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کے ڈھائی روپے ان کے پاس نہیں تھے وہ بھی دوسروں نے دی جو ایسے غریب تھے لیکن وہ اندر کی روحانی اندر کی روحانیت اس نے جو آسمان سے مدد اتاری تو وہ چودہ حکومتیں یورپ کے کچھ نہیں کر سکی اچھا آج کے بارے میں میں بالکل خاموش رہوں گا آج جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں پچھلے زمانے کی ساری تم نے سن لی اب آج کے بعد آئندہ کیا ہوگا یہ سنا کر اور میں بات کو ختم کر دیتا ہوں آئندہ کے بارے میں بھی ہم کو ہمارے پیارے نبی نے اور ہم کو ہمارے محبوب اللہ نے بتا دیا یہ جو عہد باطل ہے یا تو مال کے ذریعے للچاتے ہیں اور یا طاقت کے ذریعے دھمکاتے ہیں یا تو مال کے ذریعے للچانا یا طاقت کے ذریعے دھمکانا مال کے لائن میں تو دجال ہوگا اور طاقت کی لائن میں یا جو ماجوج ہوں گے دجال کے پاس جتنا مال ہوگا آج تک میں نے کسی کتاب پہ اتنا مال کسی کے پاس نہیں سنا نہیں سنا بالکل اس لیے مال کے لیے اسے کچھ نہیں کرنا پڑے گا سائنس والوں کی ترقیات کی جہاں پر انتہا ہے دجال کی وہاں سے ابتدا ہوگی سائنس والوں کی ترقیات کی جہاں پر انتہا ہوگی دجال کی وہاں سے ابتدا ہوگی دجال تو زمین سے کہہ گئے اور زمین خزانے اگل دے زمین پھٹے گی اور خزانے اوپر آ جائیں گے وہ دس تولے کا بسکٹ ریزرو بینک کی مہر لگا ہوا یہ آسانی سے نہیں بنتا لیکن اس کے لیے اتنی آسانی ہوگی خوب اس کے بعد بال ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں خدا ہوں لیکن اللہ پاک اسے زیر کریں گے باوجود اتنا مال ہونے کے اللہ پاک اسے زیر کریں گے مدینہ منورہ کا ایک نوجوان نکل کر باہر آئے گا اور دیکھے گا کہ ستر ہزار یہودی دجال کے سامنے ہیں اور یہ دجال سے آ کر کہہ کہ تو کافی ہے دجال میں خدا ہوں ان کا خدا کانا نہیں ہوتا تو کانا ہے پھر جو دو ٹکڑے کر دے گا دو ٹکڑے کر کے پھر زندہ کر دے گا زندہ کرنے میں سے دیر دیر اس سے آئیے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے گا زبردست امتحان ہوگا جیسے اب تک سارے نبیوں کے قصوں میں تم نے امتحانات سنے درمیان کے اندر تم نے امتحان سنا حسن بے صاحب بہو کا اور آخر میں بھی امتحان ہوگا زبردست یہ نوجوان دوبارہ جب زندہ ہوگا تو وہ ستر ہزار آدمی گواہ ہیں مار کے زندہ کیا یہ نوجوان کہے گئے تھے کافر ہونے میں تو مجھے شبہ نہیں تھا لیکن تجھے تیرے دجال ہونے میں مجھے شبہ تھا لیکن جب تو نے میرے دو ٹکڑے کر کے زندہ کیا تو وہ شبہ میرا جاتا رہا تو ہی دجال ہے کیونکہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی بما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کوئی بات اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے نہیں کرتے اللہ کی وحی ہوتی ہے اس کے بعد میں حدیث آتا ہے کہ وہ حملہ کرے گا مارنے کے لیے مار نہیں سکے گا اور صرف ان کو نہیں بلکہ کسی کو بھی مار نہیں سکے گا جو دس سال کا بچہ جو کام کر سکتا ہے وہ کام بھی دجال کا سلب ہو گیا اور اتنا زبردست امتحان ہوگا کہ جب یہ دجال چلے گا تو اس کے پیچھے دو وادیوں چلیں گے ایک وادی آگ کی ہوگی دوسری وادی باغ کی ہوگی اور جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ میں دو فرشتے ہوں گے ایک فرشتہ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک فرشتہ الٹے ہاتھ کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جو فرشتہ چلے گا یہ دجال جو ہے خدائی کا دعویٰ کہ میں خدا ہوں میں خدا ہوں تو سیدھے ہاتھ کا جو فرشتہ ہے وہ یوں کہے گا جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس فرشتے کی آواز کو کوئی بھی نہیں سن سکے گا سوائے الٹی طرف والے فرشتے کے صرف وہ فرشتہ ہی سنے گا پھر الٹی طرف والا فرشتہ زور سے سیدھی طرف والے فرشتے کو کہے گا تو نے سچ کہا اب یہ تو نے سچ کہا ہے یہ لفظ جو ہے یہ سارے سن لیں گے تو سارا کا سارا مجمع یوں کہے گا کہ دجال کی خدائی پر فرشتہ بھی رواج ہو دے رہا ہے حالانکہ وہ داہنی طرف والے فرشتے کو سچا کہا تیری دجال کے سارے ماننے والے ہیں دجال کو سچا کہا خدائی کے اندر اتنا زبردست امتحان ہوگا اتنا زبردست امتحان ہوگا اللہ تو ہمارے ہم, ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما حضور اکرم سر سر اتنی بڑی بڑی پناہ مانگی ہے آخر میں جا کے پھر حضرت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہی جانے اوموی کا مشرقی کنارے کے اوپر اتریں گے جہاں پر ہم کئی مرتبہ گئے ہیں وہاں پر اور وہاں سے اتر کے رسو کی نماز پڑھیں گے اور پھر تشریف لے جائیں گے باب لطف پر اور دجال بھاگے گا اور وہاں پر جا کر مارا جائے گا اور باب لطف کے اندر جماعت بنی ہوئی ہے تبلیغ کی مسجد بار اور وہاں سے چار مہینے جماعت بن بن کے ہمارے ملکوں میں آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو دجال کی جگہ یہودی ہونے چاہیے وہاں تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں تو ہونے چاہیے وہ یہی مسجد بات جماعتیں ہوں گی ساری طاقت ہوگی یہ اور کمزور ہوں گے وہ جو پہاڑ بہار کے اندر چلے جائیں گے ان کے پاس بڑا ہتھیار بھی ہوگا وہ دعا کا ہوگا زبردست رو رو وہاں یہ دعا مانگے گی اور یہ یادین بازی سب کو فنا کریں گے ختم کریں گے ماریں گے پیٹیں گے اور پھر بیت المقدس کا جو پہاڑ ہے جو ہم نے بھی دیکھا حضرت علیہ السلام نے جو بس پہاڑ کے جو چاروں طرف جو عمارت بنائی ہے وہ پہاڑ ہم نے بھی دیکھا اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے اور تیر ماریں گے آسمان کی طرف وہ تیر خون والا بن کر آئے گا تو یاجود بازی کودے ہوئے کہ ہم نے آسمان کے اندر بھی فساد بچا دیا اور خون کر دیا اس کے بعد بھی پھر یہ یاجود بازو نیچے اتریں گے میرے محترم دوستوں وہ اندر سے دعا مانگیں گے ان کی دعا کا یہ اثر ہوگا کہ یاجود ماجو کی گردن پر پھنسی ہوگی اور اسی پھنسی میں سارے یاجود بازو مر جائیں گے اور ایک جانور آگے انہیں باہر پھینکے گا اس کے بعد یہ لوگ اندر سے باہر نکلیں گے اور اندر سے دعا مانگیں گے اور بارش پڑے گی ایسی برکت والی بارش ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پورا خاندان پیٹ بھر کر پیے گا اور ایک انار پورا خاندان پیٹ بھر کر کھائے گا اور اس کا چھلکا چھتری کی طرح اڑا جائے گا چاروں طرف سے اللہ کی غیبی مدد بھی آئے گی چاروں طرف سے دین کے پھیلنے کی صورتیں بھی ہوں گی اور چاروں طرف سے برکتیں بھی ہوں گی اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور پکا اور پورا سارے سارے ہدایت پر آئیں گے تو جو اللہ آخر میں یہ کر سکتا ہے اور جو اللہ شروع میں بھی کر چکا اور جو اللہ بیچ میں بھی کر چکا وہ اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے اس بنا پر یہ نیت کرو کہ زندگی بھر ہمیں دعوت کا کام کرتا ہے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی اور جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا یہ تو سارے کے سارے مکل کے جانے ہیں جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا یہ سارے مکڑی کے جانے ہیں مسل الزین مسلم تحزوری لاہی بیت الن کبوت لو قانون یا یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں مکڑی بہران گھر کے اندر جالا تنا کرتی ہے اور کبوتری اپنی گھوسلہ بنایا کرتی ہے تو ویران گھر کے اندر بکری نے جانا تن دیا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنس گئے وہ کھا گئی اور ادھر سے ادھر کے پروگرام بکری بنا رہی باقی یہاں آ رہی اوپر سے گھونستے ہیں ٹو کے گرتے ہیں انڈے کے چھلکے ٹوٹتے ہیں اور مکڑی فخر میں آ کر کہتی ہے چھلکے پر چھلکے اور ٹوٹے پر ٹوٹے میرے جانے پر ٹوٹے لیکن میرا جانا نہیں توڑ سکے دیکھو میں کیسے پروگرام بناتا ہوں جب وہ پروگرام بنانا تو مکروں نے بھی پروگرام بنائے اور پورا بحران گھر بکری مکڑوں کی جانے سے بھر گیا فنا مکڑی فنا مکڑے کے پاس گئی لیے گھنٹے وہاں سے ملی فنا مکڑا فنا مکڑے سے ملا لال مکڑا گورے مکڑے سے ملا گورا مکڑا لال مکڑے سے ملا فلاں جانے میں اتنے مکڑے جمع ہوئے کن مکڑے نے واک ڈاؤن کر دیا اور میرے جانے دوسرے جانے کے اندر جمع ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی اسکیم بنائی خدا استعمال کی قسم ساری دنیا کی طاقتیں یہ مکڑی کے جانے ہیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت دوسری کریں گے تو بیڑا پار ہوگا اور اگر اللہ کی طاقت دوسری ہوں گے تو بیڑا خرق ہوگا جب تک اللہ پاک پکڑ نہیں کریں گے معلوم نہیں ہوگا اور جس دن اللہ پاک کی پکڑ آئیں تو اللہ کی پکڑ کے بچ نہیں سکے گا حضرت علیہ السلام نے بنی شرح پر محنت کی اور انہوں نے اللہ کی بات کو ماننے کا طے کر لیا کہ ماننا ہے اور اللہ کا دین پھیلانا تھا مصر میں تو پھر اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو آیا اور فرعون کا رن کا جانا صاف ہو گیا اللہ کے عذاب کا دوسرا جھاڑو آیا اور حامان کا وزارت کا جانا صاف ہو گیا اور اللہ کے عذاب کا جھاڑو آیا اور قارون کا مال کا جانا صاف ہو گیا یہ سارے جانے صاف ہونے کے بعد پھر اللہ پاک نے وہاں پر جو چیز چلائی میرے محترم دوستوں اب تک مصر اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں اس لیے اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سارے سارے یہ نیت کرو کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس وقت تک ہمیں ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا ہے پوری زندگی کے لیے کام بنانا ہے کہاں پوری زندگی کے لیے کام بنانا ہے اور پوری زندگی کے لیے کام بنانے کے لیے چونکہ کام صدیوں سے چھوڑ چکا اس لیے ہمارے اکادرین نے اس کے تین درجے بتائے ایک درجہ تو یہ بتایا کہ بات سنتے ہی چار مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے تیاری کر کے نہیں آیا دین اللہ کے اوپر اور بھروسہ کر کے چار مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور سال کا چلہ مہینے کے تین دن اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے جب یہ دے گا ایمان میں قوت گی اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے بعد پھر سال کے چار مہینے اور مہینے کے دس دن اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے اس پر ہزاروں آدمی آ چکے ہیں ہمارے اس ملک کے بھی دوسرے ملکوں کے بھی ہزاروں آدمی جو سال کے چار مہینے دیتے ہیں اور مہینے کے دس دن دیتے ہیں اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے دیتے ہیں اور اللہ کی غیر ٹائم کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور تیسرا درجہ بھی ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی تقاضا اللہ کے دین کا ہے تو اپنے سارے تقاضوں کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائے پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں آتی ہیں ایسے پورے عالم کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں اس وقت میں بہت بڑی مہربانی ہوگی اگر سارا مجمع جم کر بیٹھا رہے اور خطے بار جما دے بار بنی ہوئی ہیں کھڑے ہو ہو کر ایک ایک سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال دو دو سال کے نام لکھواؤ ایک ایک سال اور چار مہینہ چھ مہینہ آٹھ مہینہ نقد یہاں سے جانے کے نام لکھو کھڑے ہو ہو کر اور لکھنے والے یہاں پر آ گے لکھنے والے بہت چوکن نہ ہو لکھنے والے ڈھیلے ڈھول نہ بجا میں اور اب کھڑے ہو ہو بولنا شروع کر دیکھیں کون پہل کر رہا بھائی دکھ لو دکھ لو بھائی ارے کھڑے ہو جاؤ چار مہینے والے یا چار مہینے سے زیادہ کھڑے ہو جاؤ بیٹھو جب تک تمہارا نام نہ رکھا جائے کھڑے ہو جاؤ چار مہینے والے آٹھ مہینے والے بارہ مہینے والے ڈیڑھ سال والے کھڑے ہو جاؤ